سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے آگ میں ایک گھر تیار کیا جاتا ہے حدیث نمبر تین سو چودہ مسنط احمد